سفیان سوری نے بیان کیا ان سے سلیمان عامش نے ان سے مسلم بن سبیح نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض بیماروں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور اپنا داہنا ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے اے اللہ لوگوں کے پالنے والے تکلیف کو دور کر دے اسے شفا دے دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ایسی شفا دے کہ کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہ جائے سفیان سوری نے بیان کیا کہ میں نے یہ دعا منصور بن معتمر کے سامنے بیان کی تو انہوں نے مجھ سے یہ ابراہیم نقی سے بیان کی ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تیرالیس